بسم اللہ الرحمن الرحیم سورة الصف آیت بارہ يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار من تحتها الأنهار ومساكن طيبة جنات عدن ذلك الفوز ایک ایسی کامیاب اور نفع بخش تجارت جو مغفرت بھی دلواتی ہے اور عذاب الہی سے بھی بچاتی ہے وہ ہے ایمان والوں کا اپنی جان اور مال سے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا جہاد فی سبیل اللہ اسباب مغفرت میں سے ہے مزید اس پر جنت کے محلات کا بھی وعدہ ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی نصرت اور فتح بھی ہے یعنی ہمیشہ کی کامیابی اور نفع دلانے والی تجارت یغفر لکم ذنوبکم بخش دے گا وہ تمہارے گناہ